کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہیں یہ سب باتیں ایک کتاب میں محفوظ ہیں بے شک یہ سارے کام اللہ کے لیے بہت آسان ہیں